صرف وسوسہ گناہ نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواہش انسان کے لیے اس وقت تک معاف ہے جب تک اس پر عمل نہ کرے یا اس کی بات نہ کرے کوئی ناجائز خواہش دل میں آئے تو اس وقت تک کوئی گناہ نہیں جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے اور اگر جھوٹ تہمت غیبت گالی وغیرہ کا ارادہ دل میں پیدا ہو تو اس وقت تک کوئی گناہ نہیں جب تک اس کو زبان پر نہ لایا جائے عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الهوى مغفور لصاحبه ما لم يعمل به او يتكلم